جناب معرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام میں دیکھا وہ ایک موٹی اونی چادر ہوئے تھے اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کی چادر تھی ہمارے ساتھیوں نے کہا اے ابو ذر اگر آپ غلام والی چادر خود لے لیتے تو اس طرح آپ کا یہ حلہ یعنی پورا جوڑا بن جاتا غلام کو آپ کو کپڑا لے دیتے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی جس کی ماں اجمی تھی میں نے اس کو اس کی ماں کا تانا دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری شکایت کر دی تو تو آپ نے فرمایا اے ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کا اثر ہے آپ نے مزید فرمایا بلا شبہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تم کو ان پر فضیلت بخشی ہے بس جس کے ساتھ تمہاری طبیعت نہ ملتی ہو تو اسے بیچ دو لیکن اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو سننے ابو تابوت حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستاون